مختلف تصور نہیں ہو سکتی لہذا ہونا تما دلیل بن گئی اس کی کہ وہ حرکت کرے ہی نہ تم ہونا دلیل بنا رہے ہو متحرک سارے رشتے کی ہم اسی کو دلیل بناتے ہیں متحرک کوئی نہیں کیا گیا और आसार जो है वो पाए जाएंगे میری ہو جائے گی دل پہ نقطے ہے کوئی نہ فرض کرنے پڑیں گے جو کتبوں والی جگہ پر نقطے ہیں تو وہ حرکت ہے نہیں نہیں کر رہے ہیں ساتھ والے جو نقطے ہوں گے پھر ان کے ذریعے چھوٹے دائرے بنیں گے وہاں آپ حرکت سست ہوگی جس طرح کنویں پہ بیل چل رہے ہوں تو اندر والا جو ہے وہ آہستہ چلے گا پیر والا جو ہے تیز چلے گا تب برابر اندر والے کی رفتار سست ہوگی باہر والے کی تیز ہو جائے گی اسی طرح دائرہ چھوٹا بن رہا ہے تو وہاں حرکت ہوگی درمیان میں جو نقطہ ہوگا اس پر حرکت ہے وہ بہت تیز ہوگی دائیں بائیں جائے تو وہ حرکت ہے اس کی نسبت کم ہو جائے گی جس طرح قطب شمالی سے لے کر جنوبی تک یہ دائرہ بن گیا اس کے درمیان میں نقطہ کرو کروار کر سو تیز ہو جائے گی ہے فرض کرو گے اس کے جان والے نسبت کم ہوگی ساتھ والوں کی نسبت ہے وہ تیز ہو جائے گی دائرے بھی مختلف ہو گئے حرکات بھی مختلف ہو گئے نقطے بھی مختلف ہو گئے کہیں پہ حرکت ہرکت نہیں ہے کہیں تو سیت میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مختلف حرکات کا موجود بنے تو ان کا وہ دیتا نہیں یا تو خوبصورت کا وہ دیتا نہیں لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ان کا تعلق اس بات کی دلیل ہو گیا کہ وہ حفاظت کا تقاضا کیا ہے کہ سرے سے حرکت نہ پائی جائے اور اس وجہ سے کہ جب حرکت کرے گا اور ساکن وجود کو منفصل تو کوئی نہیں ہوتی ہے لیکن حرکت میں ایک حد چھوڑ کے دوسری حد پہ جانا ہوتا ہے پھر نقطہ ناقابل تقسیم ہے لوگوں کو منقسم نہیں ہوتا ہے اس لحاظ سے وہاں حرکت کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا چلیے اور مخصوصہ دوائی سے جب بالکل ہے اور میں جو کے پاس پر کیے جائیں گے تو ان کی وجہ سے دائرے چھوٹے بنیں گے اور حرکت وہاں بہت سست ہوگی جو وسط والا ہے اور گنج کا ہے وہاں اس کا جو فرق کیا جائے گا تو وہ دائرہ بڑا بنائے گا اور وہاں رفتار میں وہ تیز ہو جائے گی مختلف کے بہت زیادہ اختلاف تیزی برابر سردی بلاور ہو جائے گی ان کتبوں میں سکون ہو دوسری جگہ سکون نہ ہو یہ بھی سردی بلاور ہو جائے گی کہیں دائرہ چھوٹا بنے کہیں بڑا بنے کہیں حرکت سست ہو کہیں تیز ہو یہ بھی سردی بلاور ہو جائے گی یہ خرابیاں اس سے لازم آئے اس چیز میں حرکت کا اعتبار کیا جب یعنی تجزیات لاب و رضیا تو لازم ہے لازم باطل ہے مظلوم بھی باطل ہو گیا سکون اور نقش کرنا چھوٹے دائروں کا اور بڑوں کا ساتھ حرکت بکیا اور سریے کے فقط یہ جاب انو بیان نظر کے تفصیل سے یہ جی، جو یہ کون علی امر نائب نظام اور معلوم جواب پہلا کیا تھا کہ اس کو دلیل بناتے اور حرکت محرک ہے فرق الاخلاق ایک اس کا محرک ہے یہ ترجیحات جو پائی جاتی ہے یہ محرک کی وجہ سے پائی جاتی ہے اگرچہ ہم معیم نہیں کر سکتے ہیں کہ محرک کون ہے اس کا اپنا نفس ہے یا خارجی امر ہے اب وہ ارادے کے ساتھ حرکت دے رہا ہے یا اس اجبار کے ساتھ حرکت دے رہا ہے اس کا فیصلہ کر کے ہم نہیں کر سکتے ہیں مطالب تو وسیط ہے لہٰذا اس میں مختلف اجزاء ہیں کوئی نہ ان کے تقاضے جدا گانا ہو سلام اعلیٰ پھر یہ تجزیحات سے آپ کو محرک کی طرف تو منشور ہوں گی ان کا نظریہ یہی ہے کہ یہ افلاق کا علم ہے نفس کا رشتہ ہمارا نفس ہے ہمارے بدن کو حرکت دیتا ہے دائیں جائیں بائیں جائیں خود کہیں وہ جائیں سیدھے چلیں ہمارا نفس ہے ارادے کے ساتھ اپنے جسم میں حرکات پیدا کرتا ہے اسی طرح آسمانوں میں بھی نفوس ہے اور وہ ان کو حرکات دے رہے ہیں اور یہ مختلف تجزیات اس وارد کی وجہ سے پائی گئی ہے جو اس پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ پھر فائل کی نسبت ادھر کہتے ہیں کہ معاشوات کی طرف تراغت ہوتی ہے جو فائل کی نسبت سب کی طرف تراغت ہے پھر یہ تجزیات کیسے اس کی وجہ سے آ سکتی ہے پاؤں بھی حرکت کرتے ہاتھ کی بھی کیا حرکت برابر ہو جائے ہاتھوں کی حرکت کتنی لمبی ہوگی پاؤں کی کتنی ہوگی آنکھ وہیں دائیں بائیں پھرے گی مرکز میں ہی رہے گی پائے صبح نہیں مل جائے گی لہٰذا بادشاہ کے لحاظ سے اور خارجی امور جو ان کے لحاظ سے اس کے برابر ہے نہ کہ جو مطالعے کے اندر ہیں ان کے لحاظ سے برابر ہے ابھی جواب دیا ان کی طرف طرف سے کہ سب کے کے واجب ہے ہو ہم جو آئے ہیں اگر ہمارے خود نہیں جس کے لیے بلکہ اس میں پھر آگے مختلف صلاحیتیں ہیں وہ پائی پائی جائیں جائیں گی گی ان کی وجہ سے یہ اگر معین طور پر جانے واسطے ہونے کے مبارک ہے الذي يمكن أن يزول عن ضده ويصل إلى ضده إلى ضده جزء آخر وما ذلك إلا في الحركة ولما ولما صار في حركة المستقيمة مبينة المستقيمة ومتى كان كذلك كان قابلا للحركة المستقيمة وقد يقال إن الموت بالوقت والمهازات بتباري الأجزاء يستلزم جواز الزوال عن عنها وذلك شاید اگر مجھے واضح حرکت علی علی کے عزیز و والوں میں حرکت ہے یا مما تو میرا الباد والمحادات ما سوال کا نتل کل حرکت طبیعی رد او تصریعتا وحیبا بی انہا اذا فردنا وجوب سکون الغیر و لحظنا من حیث انہا نسیتون وجدنا وجدنا کل جسم منو ممتن الزوالی انبردی قطعینا مکان حرکتی قطعا کے کے کے جو ایک اور اور پہنچے طرف طرف دوسری مگر حرکت حرکت جب جب متعین اس طرح تو متحرک کی کی ہے ہے وہ مکان جو اس سے زائل ہو سکتی حرکت کے ذریعے پھر ہو گیا فلک واسطہ حرکت کے یہاں ہاسپٹل کے متعلق ہونا جو ہے تم کیسے لازم آ سکتا ہے جبکہ تم کے لیے قائل ہو سوال کے جائز ہونے کو ان اجازت کی وجہ سے اور یہ پر سے وضع یا وعدات اس بار کی جا رہی ہے وہ باہر والا نہ حرکت کرے اندر والا جائے وہ حرکت کر لے کبھی حرکت ہو یا اس لیے حرکت اس کی کھائی جائے لہٰذا اس سے غلط کا متعارف ہونا وہ رشتے دارہ کے طور پر وہ کیسے ثابت ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جو غیر ہیں داخل ہے اور وہ بذات خود نصیب ہے اور ہر چیز اس کا جو ہے وہ ممکن والمسؤول أيضا يجب أن يكون فيه مبدأ غير مسلم يتعلق به وإلا لما كان قابلا للحركة المستجيرة لكن أقال يخالف فالمقدم مثل بيان بيان الشخصية أنه لو لم يكن في تبعه المناسب أن يقال لو لم يكن طبعه مستقيم نقول في كلامه اضطراب لأنه لو كان الطبع بمعنى الاتباع ويتناول قال شعور وإرادة فلا يلائم قوله بما بعد وإلا لكان شيء مع الآية في السبيل سهولا ما هو وإن كان المعنى سبيل فلا يسير قوله بما قيل نيل المستقيل من خارج إذا اللازم على تقدير أن يقبل أن يقبل ما ليس في سبيته مبدأ نيل مستقيل ميلا من خارج هو تساوي الجسم القليل الذي لا ميل قطعا في أصلا وفي كما تصرف سوء عليه ولا استعال في ذلك وإذا لم يسير قوله فلا يكون في عين مستدير أصلا وهو زائل والأنصر أن يؤمن الثرو على الصباح والآيك والطبيع على المتناول بالغ ولا دوسری جز کے اس کے اندر مسئلہ پہلے مستقیب کا جو ہے وہ پایا جاتا ہے اس وجہ سے یہ اپنا برکت کو حاصل کرتا رہتا ہے دوسرا اس کا دعوے کا جو ہے وہ آگے جو اس فصل میں شامل کرنے فلق الفلاق میں پہلے مستقیب کا مسئلہ جو ہے وہ انہوں خارج سے یہ میل جو ہے اس میں پائی جائے گی اور خارج کی وجہ سے وہ میل جو ہے اس میں پائی جائے گی پھر خارج کا جو مؤثر ہونا جو ہے تو وہ باطل ہے کیونکہ سب سے پہلے فلک الفلاق موجود ہوا ان کے نزدیک باقی بات میں اندرونی جو ہے وہ چیزیں پیدا ہو رہی ہے جب یہ پہلے سے موجود ہے پھر بعد والے اس میں بول سکتے ہیں کرو سکتے ہیں خلا والا ماننا پڑے گا کہ خارج سے نہیں بلکہ اس کے اندر ہی قبضہ جو ہے وہ ہونا چاہیے حرکت الستارہ کا کرنا حرکت الستارہ ممتنع ہو جائے گی اور وہ پہلے ثابت کر چکے ہیں یہ سفارے کل الستارہ ہے اور ہاں۔ عبارت پر اظہار کیا کیا کیا پہلے دعویٰ ہے ہے کی کی تب تب ہی مبدا مبدا مبدا خدیت میں ثابت ثابت ہو ہو ہو گئی پھر مختلف اجزاء گئے وساطت جو وہ ختم جائے گی اس لیے یہ یہ کہنے بجائے بھول گیا کہنا چاہیے محل تاکہ ارادے کے ساتھ اس کا جاندار وہ اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں دائیں جائیں بائیں جائیں اتباع والی صورت مال و شعور کو بھی شامل ہو جائے گا اور اگر سبب والا طبیعت ہے مالا شعور لو والی صورت یا پھر وہ متعین اس میں ہو جائے گی اگر پہلا معنی ہو سبب مانا اتباع آئے کے ہوتے ہوئے غیر آئے کے والی صورت ہے تو اس کے حاصل ہو جائے گی وہ بات غلط ہو کے رہ جائے گی کیونکہ جب وہ شعر اور ارادہ رکھے گا کہ مبدا ہے پھر وہ آئے گا اور ممانے کو کو دور کر لے گا آئے ہوتے ہوئے اور غیر آئے ہوتے برابر ہونا ہر کا نہیں نہیں آئے گا بندہ اپنے ارادے ارادے سے چلتا چلتا ہے ہے تو تو تو تو تو ضروری ہر وقت جی چاہ چاہ چل پڑا پھر پھر بیٹھ گیا گیا کھڑا ہو ایک کے ساتھ ارادہ مزے ہو جائے گا کبھی چلے کبھی نہ چلے سلسلہ وقت کو سکون گیا تو آئے گا میں کہتا ہوں کہ سلام میں اجتناب ہے کیونکہ اگر ہو سبق من اتباع کے اور سامن ہو جو اور ارادہ و قصد نہیں ملائم ہوگا مصطفیٰ مابعات گرنی کا ہے اللہ تعالیٰ شیع و مال آئے حضرت سرک کرنا ہر ایک سے وستی گرنی نہیں پہلے دعوت اس کا ثابت کرو اس کا دعویٰ کیا کیا ہے دلیل کیا دی ہے پھر سورہ پہ یہ اعتراض ہے سورہ پہ یہ اعتراض ہے پھر بیان درمیان میں ابھی مطلب واضح ہوتا ہی نہیں اس کو چاہتا کیا ہے اس نے کہنا کیا ہے تو پہلی اعتراض شروع کر دیا جاتا ہے آپ نے نتیجہ مولا کشیدہ والی بات ہو گئی جی۔ کرنا تو ہو جائے گی نہ ہوگا قول اس کا آواز میں ہو جائے کہ شاید آیت کے ہوتے ہوئے آیت سبھی کے ہوتے ہوئے معلوم شے کے جو بغیر آیت سبھی کے ہے تو آیت کا ہونا نہ ہونا جب برابر ہو جائے گا حالانکہ آیت اور معنی ہو تو پھر حرکت نہیں ہو سکے گی نہ ہو تو ہو سکے گی پھر یہاں آیت ہوتے ہوئے اور آیت نہ ہوتے ہوئے معاملہ برابر ہونا لازم آ جائے گا یہ غلط ہو گیا نا ارادہ فارغ ہے تھا بن گیا حرکت کا حرکت پائی جائے گی زیادہ نہ بنا حرکت نہیں پائی جائے گی نہ بھی ایسے لازم آ جائے گی صورت اور اگر سبب ہمارا طبیعت ہے تب اس میں شعور کا پایا جانا ضروری نہ ہوا پھر شعور جو ہے وہ ہوگا مبدا محل کا دماغ کا بلل محل المستقیر ہے خارج وہ محل مستقیر کو خارج سے قبول نہیں کرے گا یہ کہنا جو وہ ٹھیک ہے نہ رہے گا کیونکہ جب وہ طبیعت میں شعور ہے تو اس کے بس میں تو نہیں قبول کرنا یا نہ کرنا اس لیے پھر یہ کال ٹھیک نہ رہے گا دلیل اس پر کیونکہ اگر طبیعت میں وہ محل نہ ہو آرے سے قبول کرے تو آ جا کے لازم کیا آئے گا کہ جسم کلیل المحل اور جس میں بالکل محل نہیں ہے تو وہ کیا नाते نتیجہ یہ نکالا فلا ہے اصلا یہ نتیجہ نکالنا بھی ٹھیک ہے نہ رہے گا کیونکہ بیل جو ہے وہ خارجی مؤثر کی وجہ سے پائی جائے تبھی نہ ہو ایک ہے تبھی میل خاص کی نفی ایک ہے مطلق کی نفی تو اگر خارج وارے کو اس کے لیے تو میل تو پائی جائے گی نا لیکن کسری پائی جائے گی تبھی نہیں پائی جائے گی اطلاق نہ نہ بھی کر دینا کلی کے طور پر یہ یہ ٹھیک رہے گا تو ہو گیا ہے ہے آپ اس کی کرتے ہیں کہ مناسب کیا لیا جائے اور آئے کبھی جائے اسے بھی عام لے لیا جائے و ارادہ کو بھی شامل ہو جائے اس پر اشکال یہ ہوگا کہ یہاں تو طبیعت کی جاتی ہے پھر اس کو سوا والے معنی پہ عمل کرنے کا تو کیا بنتا ہے اس کا جواب دیا کہ ندرت کے طور پر طبیعت کو سوا والے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جس کا معلومہ کی نے تصدیق کی ہے اس صورت میں اعلیٰ و شعور ہے پر اس شعور کی وجہ سے وہ اور ارادے کی وجہ سے کسی کو تیز دے رہا ہے کسی کو آہستہ دے رہا ہے ترجیح لاگو کی صورت میں لازم ہے گی اور بھی نہیں صحیح ہوگا اس اس کو کو کون کون فی امیر مستقبل اور اور اور وہ ظاہر ہے ہے زیادہ مناسب یہ کہ عمل کے کے لیے سبق سبق معنی پر آیت کبھی جائے جائے شامل کر دیا و شعور کیونکہ طبیعت دعوت کا ہے تو وہ اس میں پائی جائے گی اور تمام اس منصرے ہو گئے اللہ نے سمجھا رہا ہے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ قابل ہے sọ fúnra